اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی و ورسولہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ سمیع علیم یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو اور نہ ہی اس کے لیے ایسی آواز اونچی کرو جس طرح تم ایک دوسرے کے لیے آواز اونچی کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال حبت نہ ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم یقیناً وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پست رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے یا جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے شائن نزول والی بات آگے آ رہی ہے ان الذين ينادون من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون یقینا وہ لوگ جو آپ کو حجرات کے پیچھے سے حجروں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم اور اگر یقیناً وہ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ ان کی طرف نکل آئیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا واللہ غفور رحیم یقین اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے وہ کچھ لوگ آئے تھے انہوں نے باہر سے کھڑے ہو کے اونچی اونچی آواز سے پکارنا شروع کر دیا آوازیں دینا شروع کر دی تو جس طرح عام طور پہ وہ پینڈو لوگ دور دور سے آوازیں دیتے ہیں ایک دوسرے کو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ یاد نازل کی کہ نبی کو کچھ ادب احترام دیا جائے یا ایوہ الذین آمنوا ان جاکم فاسقم بنبئن فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علا ما فعلتم نادمین اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو کہ ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو جہالت کے ساتھ پہنچو تو تم اپنے کیے پر پھر نادم ہو جاؤ فاسق گناہ گار کو کہتے ہیں ہاں گناہ گار آدمی کے پیچھے فاسق گناہ کرنے والا اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لو ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی کی وجہ سے نقصان پہنچا دو پھر جو تم نے کیا ہے اس پر نادم پشیمان ہو جاؤ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ اور جان لو کہ یقیناً تم میں اللہ کا رسول ہے اگر وہ تمہاری بہت زیادہ معاملات میں اطاعت کرے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے ولاکن اللہ حدان اولا الراشدون اور جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کا رسول ہے اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہارا کہا مانے تمہاری اطاعت کرے تو یقیناً تم مشقت میں مشکل میں پڑ جاؤ گے لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا ہے اور تمہاری طرف کفر نافرمانی اور فسق والے کاموں کو ناپسند بنایا ہے اور یہی لوگ نیک ہیں یہ فسق اور عصیان نافرمانی کے درجے ہیں نافرمانی فسق ذرا بڑے درجے کی نافرمانی فجور اس سے بھی بڑی نافرمانی و نعمہ و اللہ علیم الحکیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور نعمت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے وہ ان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ المکم نقطہ بَيْنَهُمَا اور اگر مومنوں میں سے دو جماعتیں آپس میں لڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو فعم بغت احدا ہما علقرا تو اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کرے فقاتل التی تبغی حتیٰ تفیع الا امر اللہ تو جو بغاوت کرتی ہے اس کے خلاف لڑو حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے فعن فاعت پس اگر وہ لوٹ آتی ہے فاصل بینہما بینا بالعدل تو ان کے درمیان انصاف سے سلو کرواؤ و اقسیتو اور انصاف کرو ان اللہ یحب المقسطین یقیناً اللہ تعالیٰ پر انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں ایک دوسرے کے خلاف لڑیں یہ کبیرہ گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو مومن قرار دیا ہے کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو رہیں گے دونوں مومن ہی ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کی وجہ سے وہ مرتد یا کافر نہیں ہو جائیں گے یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے یقیناً مؤمن تو آپس میں بھائی بھائی ہی ہیں سو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرواؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یا الذین آمنوا لا قوم قوم من من ان ان ولا نساء نساء منہم اے اہل ایمان کوئی مرد دوسرے مرد سے مذاق دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں ولا تلمیزفسا کم ولا تناب بالالقاب اور نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ پکارو بصلسب الفسوق و بدل ایمان ایمان کے بعد فسق فاسق ہونا یہ برا نام ہے فسق والا نام ایمان کے بعد برا ہے مملم یتب فلا کا ہم ظالمون اور جو توبہ نہیں کرتا تو وہی لوگ ظالم ہیں یہ بیسلسم الفسوق و بعد ایمان ایمان کے بعد فسق والا نام برا ہے ایک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایمان لانے کے بعد کوئی پھر فاسق گناہ گار بن جائے اور گناہ چھوڑے ہی نہ یہ بری بات ہے دوسرا ایک اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک توبہ کر لیتا ہے سابقہ گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے چھوڑ دیتا ہے گناہ تو پھر اب اس کے مومن بن جانے کے بعد اس گناہ کو ترک کر دینے کے بعد وہی پرانے گناہ والا نام اس کو دینا یہ بھی برا ہے یعنی ایک مثال کے طور پہ ایک آدمی چور ہے چوریاں کرتا ہے اس نے توبہ کر لی چھوڑ دی چوری اب اس کے بعد بھی لوگ اس کو اگر چور کہے تو یہ بری بات ہے وملم یتب اور جو توبہ نہیں کرتا فلا کام ظالمون تو وہی لوگ ظالم ہیں یا ایوہ الذین آمنوا جتانبو کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسو ولا یغتب بعدکم بعدا اے اہل ایمان تم بہت زیادہ بدگمانی سے بچو گمان کرنے سے بچو یقینا کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو اور نہ ہی تمہارا بعض بعض کی غیبت کرے ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جب کہ وہ مردہ ہو سو تم اسے ناپسند کرتے ہو وتق اللہ تو اللہ سے ڈرو ان اللہ تواب الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے تو یہ غیبت کو تشبیح دی ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو اے لوگو یقیناً ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے خاندان اور قبیلے قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو تعارف کرو ان اکرمکم اتقاکم یقیناً تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے ان اللہ علیم الخبیر یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بہت خبر رکھنے والا ہے قالت الاعراب آمنا اعراب دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے قل کہہ دیجئے لم تؤمنو تم ایمان نہیں لائے ولیکن قولو اسلمنا لیکن کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں ولما يدخل الایمان فی قلوبکم جبکہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا وَإِن اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا وہ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو گے تو وہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہ کرے گا ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے ہاں اسلام اور ایمان دو الگ الگ چیزیں ہیں نا اسلام کہتے ہیں توحید و رسالت کی گواہی دینا نماز پڑھنا زکوٰۃ ادا کرنا روزہ رکھنا بیت اللہ کا حج کرنا یہ اسلام ہے اور ایمان اس کے ساتھ ساتھ مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا فرشتوں پر نبیوں رسولوں پر کتابوں پر آخرت پر اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا گیارہ کام کرے تو بندہ مومن بنتا ہے اور پانچ کام کرنے سے مسلمان بن جاتا ہے اور اس کی وہ ایک برائی ذکر کی نا لاپرواہی وہ ایک وہ ایک اور چیز ہے غیبت کے اندر چگلی کے اندر اور مزاح میں فرق ہے اب دیکھنے کو تو دونوں چیزیں ظاہری طور پر ایک ہی لگتی ہیں غیبت میں بھی دوسرے کی برائی ہے چگلی میں بھی برائی ہے لیکن ان دونوں کے اندر فرق ہے اصل میں اس کے اندر نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے پھر ایسے ہی اب دیکھیں محدثین نے جو جرا تعدیل نقل کی ہے جرا جتنی بھی ہے راویوں کے بارے میں دیکھنے کو تو یہ برائی ہے لیکن حقیقت میں یہ نہ غیبت ہے نہ چگلی ہے کچھ بھی نہیں بالکل ٹھیک ہے وہ کچھ ایک ایسے کام ہیں جن میں کسی کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں ہوتا اصل میں اس کے اندر نیت کا عمل دخل ہوتا ہے بنیادی طور پر غیبت اس مقصد کے لیے کی جاتی ہے کہ کسی کی برائی بیان کی جائے اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس کو ذلیل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے یہ غیبت کے مقاصد ہوتے ہیں اور اگر کسی کی برائی بیان کرتا ہے بندہ اس کی موجودگی میں ہو چاہے اس کے پیچھے ہو لیکن مقصود اصلاح ہے پھر وہ غیبت نہیں ہوتی چگلی اس سے تھوڑی سی مختلف ہے چگلی کے اندر اس کے ساتھ ساتھ لڑائی اور فساد بھی مطلوب ہوتا ہے تو مت وہ اس سے بھی الگ ہے وہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا میں یہ ہوتا ہے کہ بات سچی ہے چلی میں بھی بس اوقات سچی ہاں۔ بات بھی ہو سکتی ہے بس اوقات جھوٹی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں مقصود ہوتا ہے شر فساد لڑائی جھگڑا جی بندہ موجود نہ ہوئے چگلی غیر موجودگی موجودگی بھی ہو غیر موجودگی بھی ہو ایک چوک تے چھوٹے انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون يقينا المؤمن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں یہ لوگ سچے ہیں قل کہہ دیجیے تو علم اللہ بدینی دینی کم کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنا دین سکھاتے ہو واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں واللہ بکل شئین شعین علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے یمنون علیہ کا نسلم وہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں اس بات کا کہ وہ ایمان لے آئے قل لا علیہ علی اسلامکم کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ دلاؤ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو تو اللہ تعالیٰ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض یقینا اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہے واللہ بصیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے